ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم درجے کا جنتی وہ ہے جس کے لیے اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی اس کے لیے موٹی زمرد اور یاقوت کا خیمہ نصب کیا جائے گا جو مقام جابیہ سے ثنا یعنی یمن تک کے برابر ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو باسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے